پارہ نمبر بارہ سورہ یوسف آیت نمبر پچاس اللهم لك الحمد كله كله كله كله ولك ولك ولك الشكر الملك الخلق بيدك الخير كله نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم إنا نسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وزهاب همومنا وغمومنا جز الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة اللهم صل على محمد من الدنيا ومن الآخرة وارحم على محمد من الدنيا ومن الآخرة, ومن الآخرة وبارك على محمد من الدنيا ومن الآخرة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك إنك أنت أنت العليم الحكيم رب زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني لي من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 میرے پاس لاؤ فلما جاءه الرسول جب قاصد ان کے پاس آیا قال ارجع حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا واپس لوٹ جا ربی کا اپنے آقا کے پاس پس ال سے پوچھ ما بال اللاتی ان عورتوں کے معاملے کی حقیقت کیا ہے پپانا ہن جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے ان ببی بے شک میرا رب بک ہند علیم ان کے فریب سے خوب واقف ہے پالا بادشاہ نے کہا ما خطبو کننا اے عورتوں تمہارا قصہ کیا ہے از راوت جب تم نے پسلایا یوسفا یوسف کو نفسی اس کے نفس سے قلنا ان سب عورتوں نے کہا آصلی اللہ اللہ کی قسم ماں نا علیہ منسو اب اس پر کسی قسم کی برائی نہیں جانتی قالت امرات العزیز عزیز کی بیوی نے بھی کہا الانا اب تو حس حسل حق کو حق واضح ہو چکا ہے آنا راوت میں نے اس کو پسلایا تھا ان ہی اس کے نفس سے وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ بے شک وہ سچوں میں سے تھا ذَلِكَ لِيَعْلَمَ یہ اس لیے ہوا تاکہ وہ جان لے لم آخن ہو کہ میں نے اس کے ساتھ خیانت نہیں کی بل غیب اس کے پتے پشت اللہ اور بے شک اللہ تعالی لا یہدی ہدایت نہیں دیتے یا کامیاب نہیں کرتے خیانت کرنے والوں کے فریب کو وما ابر نفسی میں اپنے نفس کو بری نہیں گردانتا نفسا بے شک نفس جو ہے لم تم بسو وہ برائی ہی کا حکم دیتا ہے اللہ مگر ربی جس پر میرا پروردگار رحم فرما دے ان ربی بے شک میرا رب غفور الرحیم بڑا ہی بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے اللہ العظیم اللہ رب العالمین کا بے حد انعام اور احسان ہے تو ہمیں قرآن حکیم کے سننے سنانے کے لیے حاضر ہونے کی توفیق عطا فرما رہے ہیں یا اللہ اس نعمت کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور اس دین کو اس اسلام کو ہمیں اپنے وجودوں میں داخل کر کے اپنے پورے جسم کو اس اسلام کے رنگ میں رنگنے کی توفیق عطا فرما دے آپ نے دیکھا ہوگا پانی کے گلاس میں کوئی پتھر ڈال دیا جائے تو وہ پتھر پانی سے گزرتا ہوا نیچے اس کی تہ میں جا کر بیٹھ جاتا ہے اس کو آپ ہلاتے بھی رہیں کچھ بھی کرتے رہیں وہ پتھر الگ الگ طے میں پانی کے نیچے بیٹھا ہوا ہوگا پانی الگ ہوگا پتھر الگ ہوگا اللہ ایک یہ ہے اور اگر کوئی رنگ آپ پانی میں ڈال دیں تو رنگ پانی میں پڑتے ہی وہ سارے پانی کو رنگدار کر دیں رنگ پانی میں مل جائے گا اب دور سے دیکھنے والا ایک ہی شاید سمجھے گا کہ یہ سبز رنگ ہے یہ سرخ ہے یہ سب سے جو بھی ہے رنگ وہ اس میں گھل جائے گا دونوں الگ تھلگ نہیں ہوں گے دونوں ایک ہی چیز ہو جائیں گے باہر سے دیکھنے والا کوئی فرق محسوس نہیں کرتا کہ پانی الگ ہے رنگ الگ ہے کہتا دونوں یکجان ہو گئے یکجان یہ ایک موٹی سی مثال ہے اسلام کا اور آدمی کا معاملہ پتھر اور پانی کا نہیں ہے آج اسلام کا کلمہ ہمارے اندر آ کر ایسے الگ تھلگ ہے جیسے پتھر پانی میں ڈال دیا وہ الگ کلمہ الگ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول الگ ہے باقی ہماری ساری زندگی الگ ہے جس طرح پتھر پانی میں نہیں نا گل رہا اس کا رنگ آ ہی نہیں رہا بس گویا آج معاف کیجیے اللہ معاف کرے کہ آج وہ اسلام کا رنگ ہمارے وجود میں نہیں آ رہا گل نہیں رہا اسلام کو ایسے لینا ہے جیسے رنگ اور پانی ہوتا ہے جب وہ آتا ہے تو پورا پانی رنگین ہو جاتا ہے پورا پانی پھر یہ اسلام انسان کی پوری زندگی میں گھل جائے گا گھل جائے گا پھر یہ دو الگ تھلگ نظر نہیں آئیں گے کہ اسلام الگ ہے اور مسلمان الگ ہے قرآن الگ ہے اور مسلمان الگ ہے دین الگ ہے اور مسلمان الگ ہے دونوں ایک آج ہم نے کلمہ کو دین کو اسلام کو ایک زمینے کے طور پر الگ الگ رکھا ہوا ہے کوئی بات ہو جائے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ باقی سارا کچھ کیا ہے ہم پورے کے پورے یورپ کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں ہندوؤں کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں جتنی اور باطل نظریات ہیں ان کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں حالانکہ اسلام ایک رنگ ہے سبغت اللہ یہ اللہ کا رنگ ہے اور اللہ سے خوبصورت رنگ کسی اور کا نہیں ہو سکتا جب اسلام ہمارے قلب میں آئے تو ہماری سوچ اسلامی ہو جائے ہمارے دل کی دھڑکنے اسلامی ہو جائیں غیر اسلامی نہ ہوں اسلام آئے گا تو ہماری نگاہ اسلامی ہوگی ہماری نگاہ غیر اسلامی نہیں ہوگی اسلام ہمارے جذبات اسلامی ہوں گے ہمارے سارے خیالات ان سب میں اسلام کا رنگ غالب ہوگا اس کی آنکھ بھی اسلامی بنے گی اس کی آنکھ گناہ نہیں دیکھے گی کہ میرے رنگ اسلامی آ چکا ہے اس کے کار اسلامی بنیں گے کہ ان کانوں سے اب خدا کی نافرمانی والی بات غیبتیں سنیں گانے سنیں جو نہیں میرے کانوں میں بھی اسلام کا رنگ غالب ہوگا میری نگاہ میں بھی غالب ہوگا حیا ہوگی شرم ہوگی گناہ آئے گا آنکھ جھک جائے گی اس کی زبان پر بھی اسلام کا رنگ غالب ہوگا اب یہ جھوٹ نہیں بولے گا ہیرا پیری نہیں کرے گا جھوٹی قسمیں نہیں کھائے گا کسی کو گالی نہیں دے گا جتنے کام ہیں گناہ کے زبان کے گناہ کے ان سب سے بچے گا اس لیے تو فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام آتا ہے اسلام کا رنگ غالب آتا ہے المسلم من یدی المسلم تو وہ ہے جس کی زبان سے مسلمانوں کی جان مال اور اس کے ہاتھ سے بھی مسلمان کی جان مال محفوظ رہے وہ اسلام جو ہے اس کے پورے وجود میں چھائے گا چھا جائے گا آج اللہ واپ کرے اسلام بالکل ہم نے اس پتھر کی طرح الگ تھلگ رکھا ہوا اسے اپنے اندر گھلنے دیتے ہی نہیں ہیں ہاں، ہم نے ایسا اپنا موہل تیار کر لیا وہ اندر کا وجود کیا اسلام کا رنگ نہیں آتا عیسائیت کا یہودیت کا ہندوازم کا جون سا رنگ دیکھو ہماری زندگیوں میں وہ چھڑکتا ہوا چمکتا ہوا دکھائی دیتا ہے ماتھے پہ کچکا لگا لے گا سر پہ بودی رکھ لے گا ہاں، اور غیر اسلامی ساری شکل و صورت بنا لے گا عورتیں سینا ننگا کر لیں یہ سارا کچھ غیر اسلامی رنگ آتا چلا جائے گا لیکن اسلام والا حیا پردہ اس کی پشانی پر سجدے کا نشان پڑے اس کو برا محسوس کرتا ہے ہاں، یعنی یا مسجد تو میرا آفا لے کشکل لگا لے تو بڑا فخر کرتا ہے کوئی اور نشان لگا لے غیر اسلامی بڑا فخر محسوس کرتا ہے تو میرے دوستوں اللہ سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمارے اسلام کو ہمارے وجودوں کے اندر پوری طرح غالب کر دینا ایک ایک عزم میں اسلام کا رنگ نظر آئے اسلام کا مسلمانوں کا کردار دیکھ کر ہی غیر مسلم کلمہ پر مسلم ہے بات کا سچا ہے امانت دار ہے یہ جھوٹا اور فریب بھی نہیں ہو سکتا آج مسلم کا نام آتے ہی دین میں یہی آ جاتا ہے کہ بڑا مکار ہوگا بڑا یار ہوگا فراڈ نہ کرتے آج غیر مسلم الرجک ہے مسلمان کے نام سے کہتا ہے اس نے فراڈ کر ہی جائے گا اور معاف کیجیے کوئی عیسائی ہو کس سے کہتا نہیں یہ قابل اعتماد ہوگا قابل ہم نے اپنے اندر اسلام کو بھولنے نہیں دیا اسلام کا رنگ اپنے اوپر چڑھنے نہیں دیا ہم الگ تھلگ رہنا چاہتے ہیں کہ اسلام الگ رہے ٹھیک ہے موت کے وقت آج مولوی جنازہ پڑھا دے اللہ خیر اللہ اور پیدا ہوتے وقت کوئی اذان کہہ دے اس کے بعد پوری زندگی ہم اپنے آپ کو اسلام کے رنگ میں رنگنا ہی نہیں چاہتے مجھے کل بات ہے فکر آخرت آ جائے تو پھر پتا چلے گا کہ کل قیامت میں نجات تبھی ہوگی جب ہم اسلام کے رنگ میں رنگے ہوئے ہوں نماز پڑھی تو عید کا رنگ غالب ہی نہیں آیا میں کس کی کھولوں اب لا اللہ کا رنگ غالب آ جانا تھا اب پشانی پھر پتھروں کے سامنے جھک رہی ہے پیشانی پھر قبروں کے سامنے جھک رہی ہے نماز میں کہہ رہا ای یا کا نا و ای یا کا نستا تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں یہ ایک رنگ غالب آنا چاہیے اس کو نماز کے اندر دو رقطے بھی پڑھی تو چار سجدے کروا دیے چار رقطے پڑھی سولہ سجدے کروا دیے اس کی آٹھ سجدے کروا دیے کہ یہ رنگ اس کا غالب آ جائے یہ پچھانی اب غیروں کے سامنے نہ جھکے ہر رقط میں سورت فاتح پڑھا کر اس یقین کا ادا کروایا اور ہاں، اللہ کی ہم دوسرنا کروائی ہاں، ہاں، اللہ عجیب بات ہے جن پرندوں کو شعور نہیں ہے وہ صبح و شام اللہ کی حمد کے ترانے گاتے رہتے ہیں جس کو شعور دیا ہے اس کی زبان پہ خدا کی حمد کے ترانے نہیں یہ اپنی ہی جنس کے انسانوں کے ترانے ان کی حمد اور طریقے گاتا رہتا ہے <laughs> جس کو شعور بخشا ہے یہ اس کی تعریف نہیں کرتا اپنے جیسے انسانوں کی تعریف کے پل باندھتا رہتا ہے میرا لیڈر میرا قائد میرا فلاح کبھی یہ بھی کہا کہ میرا رب میرا خالد میرا مالک اس کی کیا شان ہے اس کی کیا صفات ہیں وہ کتنا قادر مطلق ہے کتنا با اختیار ہے ان ربی اللہ کل شعرین قدیر میرا رب ہر شے پہ پوری قدرت رکھتا ہے وہ اسباب و وسائل کا پابند نہیں ہے ان ربی کل شہین حفیظ میرا رب ہر شے کی حفاظت کرنے والا ہے نہیں حضرت انسان اپنے جیسے انسانوں کی تعریف کرتا رہتا ہے ان کے قصیدے لکھتا رہتا ہے ان کی بدہ میں غور نظمیں غزلیں لکھتا رہتا ہے خالق اور مالک کو نہیں پہچانتا لیکن جس مخلوق کو اس نے وہ شعور نہیں بخشا جو حضرت انسان کو دیا ہے وہ مخلوق صبح سے شام تک پرندے چہ چاہتے ہیں تو اللہ کی تصویر پڑھ رہے ہیں نلا یو سب بھی ہو بے ہم کوئی شے ایسی نہیں کائنات میں مگر یہ کہ اس کی تصویر بھی آنا لو بلا قلعہ تفب ہوں نہ تفریح ہوں فضا شعور کی دانش کے دعوے کرنے والوں تم ان کی تصویر کو نہیں سمجھ سکتے تم خالی یہی سمجھتی ہو یہ چی چی کر رہی ہیں یہ تی کر رہی ہیں یہ اللہ کی تصویر پڑھ رہی ہیں تصویر پڑھ بولا چلّا تب پہنا تب بھی تم ان کی تصویر کو نہیں سمجھ سکتے اب صبح اٹھ کر سارے پرندے اللہ کا حمد و سنا تعریفیں گا رہے ہیں باغوں میں چلے جائیں گھروں میں دیکھ لیں کیا انسان کا بیٹا مسلمان کا بیٹا صبح اٹھتے ہوئے زبان سے کیا اللہ کی تصویر پڑھتا اس کی زبان سے الحمدللہ نکلا کبھی سبحان اللہ نکلا لا الا اللہ نکلا اڑتے ہی گالی اڑتے ہی روٹی پہ لڑائی جھگڑا اڑتے ہی آنکھیں مالتے ہوئے باہر نکل آیا وہ آپ کے سامنے معاشرے میں کیا ہو رہا اسے تعلیم دی کہ تیری آنکھ کھلتے ہوئے تیری زبان پر آئے الحمد للہ باد پرندوں کو چڑیوں کو تو آپ نے کبھی کوئی سبق نہیں پڑھایا ان کے لیے تو کوئی مدرسے نہیں کھلے ہوئے ان کے لیے کوئی کتاب نہیں ہے لیکن مالک نے فطرتن ان کی جبلت میں بات ڈال دی ہے کہ تم نے میری تصویر بیان کرنی کر وہ کر رہی ہماری ہدایت کے لیے کتاب بھیج دی صاحب کتاب بھیج دی ہے کہ انہیں جا کر پڑھ کر سنا دو انہیں سمجھا دو وہ سلسلہ چلا دیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کی ڈیوٹی لگا دی کہ تم تبھی میرے سچے ماننے والے ہوگے جب میرا پیغام غائبین تک پہنچا دو اور انہوں نے بھی حق ادا کر دیا آج کلام ہم تک پہنچ گیا کلام بھی موجود ہے کلام پڑھانے والے بھی موجود ہیں لیکن پڑھنے والے کتنے ہیں یہ سب کے سب نے پاس میرے دوستوں یہ احساس پیدا ہو کہ ہم مسلم ہیں اسلام کا رنگ ہمارے اندر آنا ہے لا الہ الا اللہ کا بیج یہ رنگ کی پڑیا ہمارے اندر ڈال دی گئی ہے جو جو جوان ہوتے پروان چڑھتے رنگ ہماری زندگیوں میں غالب آتا چلا جاتا لیکن ہمارا رنگ پھیکا ہی پڑتا چلا جا رہا ہے پھیکا مدم دور دیش دیکھنے والا سمجھتا کہ رنگ ہے ہی کوئی نہیں ہے اس میں تو رنگ ہی اور غالب آئے ہوئے ہیں اس لیے اشد ضرورت ہے کہ اپنے معاشرے میں گھر میں اس بات کو بھی دیکھا جائے کہ میری زندگی میں کوئی اسلام کا رنگ بھی ہے کہ نہیں ہے عقائد بھی صحیح ہوئے کہ نہیں ہوئے اعمال بھی صحیح ہوئے کہ نہیں ہوئے اللہ کی تصویر اور تحلیل بھی بیان کرتا ہوں کہ نہیں کرتا کہ سارا دن مخلوق کا ہی تذکرہ کرتا رہتا مخلوق کے تذکرے سے دل سیا ہوتا ہے دلوں پہ ظلمت پڑتی ہے خالق کی بڑائی اور کبریائی بیان کرنے سے دلوں کی ظلمتیں دھلتی ہیں اللہ کی عظمت کا یقین آتا ہے اب لا اللہ پڑھتے رہیے معمولی بولنا سمجھیے یہ یقین کے ساتھ واقعی الہ کوئی نہیں میرا میری بگڑی بنانے والا میری حاجات کو پوری کرنے والا میرے دکھ درد کو دور کرنے والا میرا مونس میرا غم کوئی الہ دھرتی پر ہے ہی نہیں ہے اگر کوئی میرا مونس غم میرا حاجت روا مشکل کشا اگر کوئی ہے کہلانے کا کوئی حقدار ہے تو اللہ صرف ایک اللہ اب پشانی میری اس کے سامنے جھکے گی تعریف و سنا میں اس کی کروں گا دس بستا ہاتھ باندھ کر اس کے سامنے کھڑا ہوں گا کمر اس کے سامنے جھکاؤں گا سجدہ اس کو کروں گا ہاتھ پھیلا کر مانگوں گا تو اس سے مانگوں گا اب یہ پورا سبق اسے نماز کی دو رقط میں دیا جاتا ہے پھر زور کے بعد سلسلہ شروع ہو جاتا ہے سونے تک جناب یہ اب تین نمازیں اسے پڑھائی جاتی ہیں فجر اٹھتے ہی پڑھائی زور کاروبار کے بعد اہم عروج کے وقت پڑھائی اثر پڑھائی مغرب اور عشاء دن میں پانچ مرتبہ کہا یہ کو یہ یقین کر ایا کا نابدو ایا کا نستا صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہم تیرے ہی بندے اور غلام ہیں ہم تیری ابدیت کے قرار کرتے ہیں تو ہی ہمارا آقا ہے ہم تیرے غلام ہیں ہم تیری اطاعت کریں گے تیرا حکم مانیں گے تجھ ہی پر بھروسہ رکھیں گے اور جب مدد کی ضرورت پیش آئے گی تجھ ہی سے مدد مانگیں گے یہ یقین آ جائے نا مسلمان کی نماز میں جان پڑ جائے نماز رب کی پڑھی رب نے اللہ سے وعدہ کیا تیری عبادت کرتی ہیں تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں ساری نماز میں سبحان اللہ سے لے کر سلام پھیرنے تک کسی موقع پر اس نے کبھی یہ کہا یا فرید المدد یا غوث العالم دستگیر یا معین الدین چشتی یا علی ہاں؟ الحمد سے لے کر ورنہ تک یا اللہ اکبر تکبیر اولا سے لے کر طلاق پھیرنے تک یہ جملہ نماز میں کہتا ہے نہیں یا کہہ سکتا ہے اگر کہہ دے تو کیا نماز باقی رہے گی جو جملہ نماز میں کہنے کی اجازت نہیں وہ سلام پھیرنے کے بعد کہنے کی کیسے اجازت ہو سکتی اب یہ سلام پھیر کر قبلے کی طرف پیش کر کے قبر کی طرف منہ کر کے مراقبے کر کے وظیفہ پڑھتا پڑتا ہے یا باہل حق بیڑا تک یا فلا میری مدد کو پہنچ یہ سارے میرے دوست شرک ہے یہ شرک کا رنگ غالب آ رہا تو عید کا رنگ غالب نہیں آ رہا تو عید کو پتھر کی طرح وہ سفید چکنے پتھر کی طرح الگ رکھا ہوئی یہ پڑا رکھیے گا ہم کو من کرا چلنے کے بھی کلمہ ہے کیا ہے کلمے والا رنگ تیری زندگی میں غالب کیوں نہیں آتا دعویٰ بھی کرتا میں نماز بھی پڑھتا ہوں روزہ بھی رکھتا ہوں آج بھی کرتا ہوں وکاس بھی دیتا ہوں لیکن توحید کا رنگ تیری زندگی میں غالب نہیں آیا تیرا دل ابھی تک اسی طرح پتھر کی طرح پڑا ہوا اس وہ متاثر ہی نہیں ہوا کہ تیرے دل میں خدا کی توحید کا رنگ آ جاتا تیرا زبان اللہ کی کبریائی بیان کرتی تیرا سر خدا کے سامنے جھکتا مخلوق کے سامنے نہ جھکتا کبھی چڑیا کو نہیں دیکھا جو کسی چڑیا کے سامنے سر جھکا کر فریاد کرتی ہو چڑیا تو میری مدد کر دے کوئی جو ہے جانور کسی جانور کے سامنے سر نہیں جھکاتا کوئی غیر مخلوق اپنی جنس کے سامنے سر نہیں جھکاتی لیکن بدبختی حضرت انسان کی کہ یہ اپنی جیسی اپنی جنس کے آگے سر جھکاتا ہے اس کے آگے ہاتھ چلاتا ہے اسی کو مصیبت کے وقت پکارتا ہے اسی سے مدد مانگتا ہے شیر شیر سے کبھی مدد نہیں مانگے گا ہاں وہ بھی تھا کہہ رہا ہے ہاتھی ہاتھی کے سامنے سر نہیں جھکاتا ایک جنس والا دوسری جنس سے کرے کو ٹکراؤ وہ اس کا غلام بنے تو بنے اپنی ہم جنس کے سامنے نہیں لیکن یا حضرت انسان کی بات سمجھ میں نہیں آتی تو یہ درست میں آنے کا مطلب کہ ہم آپ کو دیکھیں کہ قرآن کا رنگ ہماری زندگیوں میں غالب آیا کہ نہیں آیا کلمہ توحید کا رنگ ہماری زندگی میں غالب آیا کہ نہیں آیا کہ یہ صرف ایک پتھر کی طرح چکنا سے بڑا پتھر چھوڑا ہوا ہے ضرورت بھیجیے ہاں بہت خوبصورت ہے کلمہ کوئی من کر ان کا تو کرے سے اس کا بےمان ہوگا کافر ہوگا ابھی کلمہ کہتا کیا ہے کلمے کے تقاضے کیا ہے کلمے کا مفہوم کیا ہے اس کو نہیں ہم اپنے وجود میں بھولنے دیتے کہ یہ رنگ بھی غالب آ جائے یہی بنیاد ہے یہ بیج ہے اسی سے شگوفے نکلیں گے اسی سے تنا بنے گا اسی سے چینی آئیں گی اسی سے بور لگے گا اسی پر پھل آئے گا اسی پہ آگے مٹھاس پیدا ہوگی وہ اتنی اس بیج کا جتنا صحیح یقین کے ساتھ ہوگا اتنے اس کے پھل پھول آئیں گے تو اس لیے میرے دوستوں اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے جہاں ہم کلمہ پڑھنے کی توفیق دے دی وہاں ہمیں کلمے کا مفہوم سمجھنے کی بھی توفیق بتا اب سمجھنے بوجھنے کے بعد پھر اگر ہم اس رنگ میں کوئی اور رنگ میں لا کر اس کو بدا کرے ڈب خربا کرے تو پھر مجرم ہوں گے مجرم اس لیے اللہ بار بار کہتے اللہ مخلص اللہ الدین اللہ کی عبادت کرو خالص اسی کے پرمبردار ہو کر اس کی عبادت میں شریک نہ کراؤ کسی کو عبادت خالص خدا کی کرو وہ ملاوٹ والی آمیزش والی شرک کی آمیزش والی عبادت کو قبول ہی نہیں کرتے قبول نہیں منہ میں مار دیتے حاج اختر خبر سے تھوڑا سا تمہیدی ابتدائی سبق تھا اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کلمہ توحید کے رنگ میں رنگ دیں اور ہمیں اس کے حقوق ادا کرنے والا بنا دیں ہماری سوچ ہماری فکر ہمارے ہاتھ ہمارے پاؤں ہر ایک سے اسلام ہی کا رنگ چھلکتا دکھائی دے سکتا حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں دیکھو کہ کس طرح نبوت کا رنگ غالب آ رہا کس طرح چھلکتا دکھائی دے رہا ہاں۔ ہر موقع پر دیکھ لیجئے کتنے زبردست امتحانات سے گزرے ہیں کتنی آزمائش سے گزارا جا رہا ہے مومنین اور مخلصین کے امتحان ہوتے ہیں اور ان کو کوئی رسوا کرنے کے لیے نہیں اس لیے کہ تاکہ یہ کندر بن کر نکلیں دنیا والوں کے لیے نمونہ بنے کہ تمہارے اوپر بھی اگر ایسے حالات آ جائیں تو مایوس نہ ہو اس میں استقامت کے ساتھ خدا کی تائید اور نسل پر بھروسہ رکھتے ہوئے بڑھو پھر دیکھو کہ خدا کی مدد کیسے آتی ہے کیسے اب یہ جیل میں جا چکے ہیں وہاں قیدی آئے ان کو خواب کی تبیر بتائی وہ چلے گئے انہوں نے ان کا تذکرہ کرنا اسے یاد نہ رہا اپنے آقا کو حضرت نے اخباب کے درجے میں یہ اختیار کر لیا اللہ کو یہ بھی پسند نہ آیا اس کی وجہ سے کئی سال جیل میں رہنا پڑ گیا بس پھر جب مالک کی مشیت ہوئی کہ یوسف کو اب جیل سے رہا کرانا چاہیے اب اس کا جس مقصد کے لیے اسے ہم نے دنیا میں بھیجا ہے یہ اپنے نبوت کا فرائض بھی سر انجام دیں اور دھرتی پر انہیں پتہ چلے کہ اللہ کے نبی جو دین لے کر آتے ہیں وہ خالی نماز روزے کا نہیں وہ ایسے منتظم ہوتے ہیں ایسے ایڈمنسٹریٹر ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے مصر کے بڑے بڑے سی ایس سی افسر بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ان کو اللہ ایسا مدبر ایسا منتظم بناتا ہے ایسی صلاحیتیں دیتا رات صلاحیتیں بادشاہ کو اللہ نے خواب دکھا دی آپ سے وہ پریشان ہو گیا اس نے اپنے سارے درباریوں سے کہا یا یو ہل ملو کا کمالا زیادہ درباری کا لے تو زیادہ مناسب ہے کل وہ سرداروں کا تجربہ کیا نا یا یو ہل ملو اے درباریو اب تو نہیں سی رو جا یا مجھے میرے خواب کی تعبیر تو بتاؤ ان کو تم رو یا تابرون اگر تم صحیح تعبیر دے سکتے ہو ان کی سمجھ میں کوئی بات نہ آئی بجائے سے کہ اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے کہ دے بات ہے بکھرے ہوئے خیالات ہوتی ہیں جھوٹے خواب ہوتی ہیں فلاں ہوتا ہے فلاں ہوتا ہے اور پھر اخیر میں کہا ہم ایسے بکھرے ہوئے خیالات کی یا پریشان خوابوں کی تبیر ہم نہیں جان لیکن وہ ساقی جو تھا جب اس نے دیکھا کہ یہ بڑے بڑے کائن بڑے بڑے پو بڑے بڑے وزیر امیر سفیر یہ لاجواب ہو گئے ہیں جواب دے نہیں سکتے اور ٹال رہے ہیں اسے فوراً مان یاد کیا ہے مالک نے اب اسے یاد کرایا وہ بھول گیا تو یہ خواب خالی پریشانی مختلف میں نے کل بتایا خوابوں کی ہیں وقال الذي الزی نجام وذكر بعد امه اس کو یاد آ گیا امت کے معنی میں پہلے تفصیل سے بیان کر چکی شروع میں امت بمان امت کے بھی آتے ہیں امت بمان دین کے بھی آتے ہیں امت بمانے مدت اور زمانے کے بھی آتے ہیں یہاں بمانے زمانے اور مدت کی ہیں ایک مدت مدید کے بعد اس کو یاد آیا یہ وہ زکرا تھا اسی سے وہ ذکر یاد آیا کس کو جس نے نجات پائی تھی ان دونوں میں سے اس نے تو لو خواب کی طبیعت دینے سے سارے دنیا کے ہاں مصر کے بڑے بڑے عالم فاضل آ گئے ہاں سارے مصری جتنے علم والے تھے نا بے بس نہیں دے سکے جواب سے اندازہ لگا دیجیے نبوت کے علم کے سامنے ساری مخلوقات کا علم ایک ہوتا ہے بڑے بڑے اوکلا کی عقلیں بڑے بڑے دلاؤ کی دنائیں دری رہ گئیں نجوم کے حساب لگانے والے سب فیل ہو گئے کہنے لگے ہمیں یہ خواب کوئی سمجھ میں نہیں آتا ہاں سب کو نبوت کے دروازے پر جھکنا پڑا اس نے کہا میرے پاس ہے میں جانتا ہوں میں مجھے اجازت دیں مجھے جیل خانہ جانا پڑے گا یہ ساری درمیانی باتیں ہیں اللہ ان غیر متعلقہ باتوں کو تفصیل سے نہیں لاتے کا یہ حضرت انسان خود سمجھ سکتا ہے کہ ایک حال سے دوسرے حال میں جاتے ہوئے جتنے راہ کی باتیں وہ ساری گزرتے چلے جائیں اس نے کہا جی آنا حکم بے تعویل ہی اس کی تعویل میں بتاتا ہوں تو بتاؤ جی میں خود تو نہیں بتاؤں گا نا مجھے آپ بھیج دیں میں طویل لے کر آؤں گا فارسلون مجھے آپ بھیج دیجیے مجھے اجازت دیجیے مجھے جانا پڑے گا جاؤ جہاں بھی جانا چاہتے ہو سارا ملک ہے کہ یہ دیے دینا ہے سمجھانے کے لیے لو مجھے جا کر یہ خبر لے کر آؤ اس کی تعبیر لاؤ اب یہ جناب یہ ساتھی سے دوڑتا ہے جاتا ہے جیل خانے پہنچتا ہے اور جا کر اندر یوس سے ملاقات کرنی چاہتا ہے گئے جا کر دیکھا اب دیکھو اب یاد آ رہا ہے کہ میرا بڑا پیارا دوست تھا یوس ہو صدیق ہو میرے پیارے یوسف او سدھ کو صفا کے مجسم ہاں؟ میں بس یاد چلا گیا تھا وہ باتیں کی ہوں گی اور بھی سارا کچھ ہے بس ایسا پڑ گیا یاد نہیں آیا اور غلطی معاف کر دینا اب مجھے ضرورت پیش آ گئی ہے اللہ نے صرف دی پوائنٹ بات نکل کی اللہ کے آدمی جو جاتا ہے سلام و کلام ہوتا ہے بیٹھتا ہے خیریت پھر بات چلتی ہے اللہ سیدھی ریلیونٹ بات کہی اس نے جاتے ہوئے کہا آپ ہمیں بتا ہمیں فتوا دے فی سب بفرات سیمان کہ ہمارے بادشاہ نے خواب دیکھے وہ درمیان جملہ نہیں وہ بات ہو چکی ہے اس نے جو بھی ذکر کیا وہ بھی خواب ہی کا ذکر کیا جا کر کہ ہمارے بادشاہ کے خواب آئی ہے بڑی پریشان کن خواب ہے بہت بادشاہ پریشان ہے بڑے بڑے اوکلا بڑے بڑے دنا بڑے بڑے محبت بڑے بڑے مذہبی اور سیاسی رہنما اس کی تعبیر دینے سے آجز آ گئے ہیں آپ ہی بتائیں تو آپ نے بات ہی کوئی نہیں ان کے لیے اتنا مشکل ترین مسئلہ اللہ کے نبی لیٹ میں بولی مسئلہ ہاں؟ کیا لیجیے اب فی سب بقرات سیمان یا کل ہن سب اجاف و سب سمبلات ان و وخرا یا بادشاہ باشن خواب دیکھ لیا ہے ساتھ گئے ہیں ہاں؟ وہ جناب وہ سات موٹی گائے پتلی کو کھا جاتی ہیں سات سبز بالی ہیں کچھ سات بالیوں کو کھا رہی ہیں یہ عجیب چکر ہے ہماری سمجھ میں کوئی بات نہیں آتی ہے تو آپ ہمیں بتا دیں حضرت نے اخلاق عالیہ کا مظاہرہ کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے کوئی تانا نہیں دیا اسے او نمک حرام آج اتنے سالوں کے بعد آ گیا ہے تو انہیں پوچھا تک نہیں ہے یہ کوئی طریقہ کار ہے کوئی ڈان ڈپڑ کچھ نہیں کی نہایت فاضلانہ اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے تعبیر بتا دی فرمایا گھبرانے بڑھانے کی بات نہیں ہے سات سال تم مسلسل کھیتی کرو گے بڑی فصلیں ہوں گی اللہ خوب فصلیں اگائیں گے تم بھی دب کر کھیتی کرنا دڑا ہاں۔ اور پھر جو کچھ کاٹو ان سب کو گانے کی کوشش نہ کرنا ان کو فی سم بولی ہی ان کی بالیوں میں چھوڑ دینا سبحان اللہ اس دور میں سب سے پہلے حضرت یوسف یہ طریقہ بتا رہے ہیں کہ فصل کو کیسے محفوظ رکھا جاتا ہے ہاں یہ عقلوں کے خزانے اللہ کے پاس ہیں وہ نبوت جسے دیتا ہے ساتھ حکمت اور دنائی بھی دیتا ہے اللہ کا عجیب نظام ہے ننی سی مخلوق چونٹی جس کو ہم اپنے پاؤں تلے رونتے رہتے ہیں اس کو بھی اللہ نے ایک ایسا عقل اور شعور بخشا جو حضرت انسان نے اس سے سیکھا چھوٹی سی ہے ہے بڑی حریص عربی میں محاورہ معروف ہے مشہور ہے رسو من النمل یہ چونٹی سے زیادہ لالچی ہے ہاں؟ چیونٹی کا وجود کتنا ہے ہیرے سرتما اتنی ہے کہ پتہ نہیں سالوں کا ذخیرہ جوڑ کے رکھتی ہے زمین کے نیچے اس کے گدام ہوتی ہیں طے در طے بناتی ہے جا کر گندم کا دانہ لے کر جائے تو ثابت نہیں رکھتی وہ بھی شعور ہے کہ اگر ثابت رکھا تو پانی کی نمی لگنے سے یہ اگنے لگ جائے گا میرا ذخیرہ ختم ہو جائے گا اس دانے کو درمیان سے توڑ ڈال دیا دال کا دانا لے کر جائے تو اس کے اوپر کا چھلکا اتار دیتی ہے کہ اگر چھلکا لگا رہا تو یہ بھی اگ پڑے گا اسے بھی یہ شعور بقی دیا ہے کہ چھلکے محفوظ رکھنے ہیں اگر چھلکا لگا رہا تو یہ پانی کی نمی سے اگ پڑے گا میرے محنت ساری رائے چلی جائے گی کہتے ہیں اس ننی سی چونٹی کو یہ شعور بخشا ہوا ہے وہ بھی جناب چھلکے اتار دیتی ہے دانے کو بیج کو دو کر دیتی ہے تاکہ یہ اگنے نہ پائے اگنے نہ پائے حضرت تو حضرت یوسف بتا رہے کہ ان کو ان بالیوں کے اندر ہی سبحان اللہ اللہ نے کیسے حضرت انسان کی غذا کا انتظام کیا کہ کس طرح ان بالیوں کے اندر ملکوب پردوں میں بند دانے رکھے گندم دیکھ لو چاول دیکھ لو باجرہ دے لو ہاں مکی کو دیکھو تو سبحان آ کر تنگ رہ جاتی ہے ہاں۔ کس طرح گلاب لپیٹے ہوئے اس کے اوپر تے در تے تے در تے دانے کھلے ہوتے جانور روز ہی کھا جاتے یہ دانا پٹتے ہی نہ اس کے پاس ہاں۔ کس طرح چھپا کر پردے کے اندر رکھتے ہیں سبحان اللہ اوپر گلاب چڑھائے پردوں پہ بتایا تجھے بھی اسی عذاب سے اپنے کھانا چھپا کر رکھنا چاہیے ہاں، جانور اور منہ نہ مارے ہاں، یہ نہیں روٹیاں پکائی اور کھلی ننگی چھوڑ دی تو بھی اسے دے گلافوں کے اندر لپیٹ کر رکھ یہ آداب سکھائے جا رہے سارے کو دیکھ میں نے حضرت انسان کے لیے کیسا نظام بنایا ہوا ہے کیلا دیکھو اس کے اوپر بھی ایک چھلکا لگا دیا مالٹا دیکھو ہاں، پھر اس کے اوپر رنگ بھرے ہیں کہ حضرت انسان میں اٹریکشن پیدا ہو جی کرے یہ فلاں رنگ کا صرف یہ تانا دو جی یہ فلاں مالٹا دو جی، یہ فلاں فلاں رنگ بھی بھرے اندر ان کے ذائقے بھی بھرے اور مختلف ذائقے بھرے مٹھاس بھی ایک ذائقہ اور کھٹاس بھی ایک ذائقہ بعض وقت کھٹا مزہ جارد بنتا ہے ہر قسم کے ذائقے اس میں بھرتی ہیں غور کر اور کھا کر شکر ادا کر یہ سب کچھ کھا پی کر ڈکار لے کر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا اور چلتا بنتا ہے تو اللہ پاک کے بڑے انعامات تو خیر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ان کو ان بالیوں کے اندر ہی رہنے دینا ہے نکالنا نہیں ہے مالک کسان ایک دانے پر سات سات بالیاں لگاتے ہیں اور ہر بالی میں سو سو دانا اگاتے ہیں یہ بھی قرآن نے بتایا ہے تیسرے پارے میں دیکھیں یہ بھی منظر آئے گا آیت نمبر دو سو اکسٹھ جی سورہ علیم نام سورہ بکرا سورا بکرا تیسرا رکو ختم ہے دو سو اکسٹھ نمبر پینتالیس جی۔ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله مل گیا جی سفا پینتالیس تیسرا رکو تیسرے پارے کا ختم ہے اللہ میں سمجھا رہے ہیں جب ایمان یقین غالب آئے گا دلوں میں تو اس مثال سے اس کا ایمان بڑھے گا مثل الذین مثال ان لوگوں کی یون فکون جو خرچ کرتی ہیں اپنے مالوں کو فی سبیل اللہ اللہ کی راہ کا مثل حب مانند مثال ایک دانے کے ہے امبت جس کو اس نے بویا اگایا امبت ہاں، سبا سنابل امبتت سب آسنا سم تو ان کی جمع سنابل آتا ہے وہاں سمبل کا لفظ آیا نا ارے یوسف علیہ السلام کے طرح یا سنابل اس سے سات بالیاں اگی سبحان اللہ ایک بیج ڈالا اس بیج سے سات بالیاں اگائی اس نے امب تک سب آسنا بلا فی کل سم بولا تین آگے آگے سمبل سمبل واحد ہے سمبولا تین جمع سنابل ہر بالنی میں ہبا سو دانے اگا دیے مثال دیکھو کیسی خوبصورت شاندار مکی کا لے لو ایک بیج ڈالا ٹانے میں سات چلیاں لگا دیں ہر چلی میں سو سو دانا منیمم اس سے بھی کمر زیادہ ہوتی رہتی ہے موٹی مثال دی ہے گندم لے لو چاول لے لو ایک ننے سے بیج سے وہ پورا نکالتے ہیں تنا کا اس پہ سات بالیاں لگاتے ہیں ہر بالی میں سو سو دانا فرمایا یہ تو منیمم ہے واللہ لمن مین اللہ اس سے بھی دو چند جس کا چاہتا ہے کر دیتا کر واللہ واقع نالیم اللہ بڑی وسعت والے ہیں الف بڑھا کر لمبا لفظ یہ واقع بڑی وسط والے وہ علیم ہے جانتے ہیں کس کو کتنا دینا ہے کب دینا ہے ان کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے ان کے علم میں ہے کتنے دانے اگ رہے ہیں کم ہو گیا وہ بھی ان کے علم میں ہے زیادہ ہے وہ بھی وہ جانتے ہیں ان کے امر ہی سے سارا کچھ ہو رہا ہے خود نہیں اپنی مرضی سے کوئی کچھ ہو رہا ان کے امر سے ہو رہا ہے بتایا جا رہا حضرت انسان کو موت و حیات کا منظر بھی دیکھنا چاہے تو اسی میں دیکھ لے بیج کو مٹی میں دبا دیا تم نے زہر میں موت کی نیند سلا دیا مالک نے اس بیج کو اگایا اور اس سے اگا کر اس کی پوری نسل بڑھا دیا تو سوچتا ہے مر کر زمین میں دفن ہو گیا تو مجھے دوبارہ سے اٹھائے گئے نہیں جس طرح وہ بیج کو روزانہ موت کے بعد حیات پکڑتے ہیں اسی طرح انسانوں تمہیں بھی موت کے بعد دوبارہ زندہ کریں گے یہ نہ سوچنا اور پھر خدا کی راہ میں خرچ کرنے کی مثال دے دی بخل کو سینے سے نکال سخاوت کا رنگ اپنے دل میں غالب کر خدا کی راہ میں خدا کے نام پر جو خرچ کر دے گا تو سمجھے گا فقیر کو دے دیا مسکین کو دے دیا نیک کاموں پہ لگا دیا مسجد مدرسے پر لگا دیا بیکار چلا گیا پر نہیں اس کو ایسے ہی سمجھ جیسے زمیندار نے ایک بیج زمین میں دبا دیا <coughs> ایسے لیکن بیج دبانے کے بعد جس طرح زمیندار کی ذمہ داری ہے کہ وہ نگہداشت کرے حفاظت کرے بر وقت پانی دے ہوں یوں اڑیں گے یوں آج کہتے ہیں یہ سکل کم ہو جائے تو جناب یہ پھر دھرتی پر انسان چل نہ سکے یہ لڑکھڑا ہی پھر فضاؤں کے اندر یہ اللہ کا ایک نظام ہے جس نے طے رکھا ہوا ہے جب ہم فضاؤں سے نکل کر باہر جاتے ہیں تو کہتے ہیں اوپر وہ فضا میں انسان لڑکھڑاتا ہی رہتا ہے باہر نکل کر گھومتے رہتے یہ سکل اللہ ہی نے مقرر کی ہوئی جیسے وہ یہ نظام ختم کر دیں گے پتنگوں کی طرح فضاؤں میں اڑ رہے ہوں گے بتا دیا کامیابی کا راز یہی ہوگا جس کا نام مال نیتوں کا وزنی ہوگا وہ ہوا کی عیشت راسیہ وہ اپنی من پسند خوشی والی زندگی گزارے گا اور جس کا نام مال نیکیوں کا ہلکا ہوا اس کا ٹھکانا ہاویہ ہوگا تو کیا جانے کہ ہاویہ کیا ہے وہ دیکھتی ہوئی آگ ہے میرے دوستوں قرآن تو ہم نے کوئی رسمن یہ نہیں ہے کہ صبح کو جیسے اسکولوں میں ترانہ پڑھ لیا اور بس پڑھ کر چل دیے اس طرح نہیں پڑھنا ہے اس کو ہم نے سمجھ کر پڑھنا ہے اس سے اثر لینا ہے دل ہمارے سے متاثر ہوں تذکرہ آج نبی کا پچھلی قوموں کے واقعے کا اس کو بھی کہانی کے طور پر نہیں پڑھ کر جانا اس سے بھی عبرت حاصل کرنی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ بیسویں عبرتیں اپنے اندر لیے ہوئے ہیں اللہ اکبر کس طرح نبی دار الامتحان سے گزر رہا یہ دار الامتحان کو معمولی امتحان چالیس سال کا زمانہ امتحان میں گزر رہا ہاں، کہاں بچپن سے شروع ہو گئے ہیں دس بارہ سال کی عمر سے امتحان چل رہا ہے یہ چلتے جا رہے ہیں جیل خانے میں پہنچے ہوئے ہیں جیل خانے میں بھی پہنچ کر اپنے مقصد زندگی میں کامیاب دکھائی دے رہے ہیں ایمان کی دعوت دیتے ہیں قیدی رہا ہو کر چلا جاتا ہے بادشاہ کا تھافی بن جاتا ہے اسے یاد ہی نہیں رہتا کہ میں اپنے موسم کا ذکر کروں حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو اشارہ کیا تھا میرا تذکرہ کر دینا اپنے آقا کے حضور میں بس شیطان ان نے اس کو بلا دیا اسے یاد ہی نہ آیا کہ میں اپنے موسم کا تذکرہ کروں بس اس کی پاداش میں کئی سال حضرت یوسف علیہ السلام کو مزید جیل میں رہنا پڑا ہاں بتا دیا کہ مستب الاسباب سے نکاح کبھی نہیں ہٹنی چاہیے ہر وقت تمہارے دل کا تعلق تمہارے خالق اور مالک کے ساتھ قائم دائم رہنا چاہیے ہاں اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے جب اللہ کی مرضی ہوئی جب اللہ کی مشیت آئی کہ یوسف کو اب جیل سے نکالنا ہے تو پیچھے سے ابا جان کو نہیں بھیجا کہ جا کر یوسف کی جو ہے نا مقدمہ لڑیے اور اس کی رہائی کا انتظام کیجیے اسی ملک کے بادشاہ کو سربراہ مملکت کو ایک عجیب خواب دکھا دیتے خوابوں پر تفصیل سے تذکرہ ہو چکا ہے شروع میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جب تذکرہ کیا تھا خوابوں کی قسمیں ہیں بعض خواب القاع من اللہ ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے القاع ہوتا ہے اور یہ صرف خاصہ ہے انبیاء علیہ السلام کا اس لیے انبیاء علیہ السلام کی خواب بھی بمنزل وہی کی ہوتی ہے حکم خدا بندی ہوتا ہے اس میں شیطان کی آ کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں جیسے ابراہیم علیہ السلام نے خواب دے کہا تھا کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں تیاری کر تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ میں عمرہ کر رہا ہوں بیت اللہ شریف جا کر طواف کر رہا ہوں عمرہ کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں جانور ذبح کر رہے ہیں خواب دیکھا تھا صحابہ کو لے کر چل پڑے اللہ اللہ بات اور بھی سمجھتے چلیں گے خواب دیکھا تھا لیکن خواب کی تعبیر میں اتحادی لفظ بڑا سخت جماعت ہے لیکن اس کے طور کچھ ہے بنتن صابن کا یار تمہیں جلدی چلے اسی سال چلنا ہے اسی سال چلنا ہے گئے وہاں نقشہ ہی لٹ گیا پلٹ گیا اس سال عمرہ نہیں کرنا پڑا تفصیلات ہیں آتے وقت نہیں ہے تو جب حضور سے صحابہ کے یا رسول اللہ آپ ہی نے تو ہمیں بتایا تھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے ہم بیت اللہ کا طواب کر رہے ہیں ہم عمرہ کر رہے ہیں قربانیاں کر رہے ہیں یہ ہوا کیا حضور نے اس کو فرمایا فرمایا میں نے تمہیں یہ کب کہا تھا کہ ہم اسی سال عمرہ کریں گے یہ تو نہیں کہا تھا میں نے میں نے صرف بتا رہے میں نے خواب دیکھا ہے تم لوگوں نے زیادہ مشورہ دے کر کہا کہ نہیں یار صلاح اسی سال ہی چلنا ہے تو میں تمہارے کہنے پر پڑوں تھا یہ تو نہیں میں نے کہا تھا یہ ہو سکتی ہے اللہ تو کیونکہ بعض دفعہ اجتہادی لغوش ہو جاتی ہے یونس علیہ السلام کا اللہ نے اس علاقے کی ہدایت کے لیے بھیج دیا تھا بڑی محنت کی بڑی کوشش کی قوم نہ سنبھلی حکم الہی کا انتظار کیے بغیر جگہ چھوڑ دی ملک چھوڑ دی کہتے یہ بستی والے نہیں سمجھتے میں یہ نہیں میں کام چھوڑ دیتا ہوں میں کسی اور بستی میں جا کر دین کی دعوت کا کام کر لیتا ہوں لیکن پہلے نبی جس بستی کے لیے آتے تھے اسی کے لیے ہوتے تھے وہ اس کو چھوڑ کر ادھر ادھر حکم الہی کے بغیر جا نہیں سکتے اب حضرت یونس کا اجتہار تھا کہ یہ نہیں سنتے نہ سنے اوروں کو سناتے ہیں چل کر اس نے الہی کے بغیر اپنے اس اتحاد پر چلے مالک نے گرفتار کر لیا رات کو کیا کہ نہیں کیا پھر بچایا بھی پھر اپنی رحمتیں بھی بتاتی ہیں بتاتے ہیں بتانا یہ چاہتے ہیں کہ میرے ایزن کے بغیر نظام چل نہیں چلنا چاہیے جو کہوں وہی ہوگا جہاں کوئی کرے گا میری اجازت کے بغیر گرفت آ جائے اور بعدوں نے تو یہاں تک لکھ دیا ہے اللہ اکبر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی اتحاد کے تحت کہ مکے والے نہیں سنتے حکم الہی کے بغیر طائف گئے تھے تو جا کر پھر شدید حالات کا سامنا کرنا پڑا نہیں سنتے چلے گئے حکم الہی کوئی نہیں آیا تھا جانا ہے لیکن حالات سنگین ہو گئے پھر پلٹ کر واپس آنا پڑا فرما ہجرت کے لیے جگہ ہم منتخب کریں گے کدھر جانا چاہیے طائف نہیں ہم آپ کو بھیجنا چاہتے ہم تو ادھر مدینہ بھیجنا چاہتے ہیں اور جدھر بھیجنا تھا اس کے لیے راہ کے حالات کتنے خاردار بنے سب خاردار حالات سے ایسے نکال کر لے گئے جیسے مکھن سے بال نکالتے ایک بڑا تفریح کے ذہن نہیں جاتا اس طرف اس کو تو یہ خواب جو ہے یہ اللہ کی طرف سے القاع من اللہ بھی ہوتے ہیں یہ انبیاء کے ساتھ خاص ہوتے ہیں اور باقی القاع میں شیطان بھی ہوتا ہے شیطان کی طرف سے بھی ہوتا ہے وہ انسان کے خون کے رگو رشے میں جاری ہے دوڑتا رہتا اور وہ شیطان کی طرف سے القاع وہ انبیاء پر حملہ نہیں کرتا وہ نیکوکاروں پر حملے بہت کرتا وہ مجھ پہ کرے گا آپ پر کرے گا ولیوں پر کرے گا نیکی کے روپ میں آئے گا اچھائی کے روپ میں آ کر ہی تو ہمیں نیکی سے گائے گا وہ اس روپ میں آتا ہے سر آپ بڑے مقام پر پہنچ گئے ہیں بڑی ریاستیں آپ نے کی ہیں بڑے مجاہدے کیے ہیں اب آپ کو نماز کی ضرورت ہی نہیں ہے اب آپ کو روزے کی ضرورت ہی نہیں ہے اب آپ کو یہ حلال اور آم کے چکر میں نہیں نہیں آپ کا مقام بہت اونچا ہے آپ عورتوں کے جرمن میں بیٹھے کریں آپ کے لیے پردے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کا نفس پاک ہو چکا ہے اللہ اللہ یہ دھوکہ دیتا اسے وہ کہتے ہیں نہیں ہمارا نفس مر چکا ہے کہتے تیس ہو نہ ہمارے اندر تو نفس ہے ہی نہیں نا جی اب یہ دھوکہ دے کر حرام کاری کرواتا ہے یہ بھی بھی اس سے چلتا ہے وہ پھر خواب کے اندر یوں شکلیں اور مختلف شکلوں میں آ جاتا ہے روپ دھار کے آ جاتا ہے اور گمراہ کرتا ہے اس لیے ایک بات یاد رکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں شیطان نہیں آتا لیکن یہ یاد رکھیے کہ حضور کے نام سے شیطان دھوکہ ضرور دے جاتا ہے یہ بھی بڑا ایک اہم نقطہ ہے اسے یاد رکھیں میں نے اور آپ نے حضور کی اصل شکل تو دیکھی نہیں کہ جو خواب میں دیکھ کر ہم فوراً پہچان لیں کہ یہ رسول اللہ قسم کی شکل ہے میرے اور آپ کے ذہن میں جو بھی آئے گا وہ ایک امیجنری شکل ہے جو ہم کتابوں میں رسول اللہ کے چہرے کا شکل کا ہاتھ پاؤں کا پڑھتے ہیں تو ہم اپنے ذہن میں ایک شکل بناتے ہیں کہ حضور کی شکل ایسی ہوگی وہ امیجن ہمارے خیالات تو کوئی ہمیں نورانی شکل نظر آ گئی اور کسی نے کہہ دیا یہ حضور ہے تو وہ کہنے والا دھوکہ دے دیا ہمیں کہ غیر نبی کو نبی بنا کر کہہ دیا اور ہم اس کی بات پر یقین کر لیں یہ دھوکہ ہو جاتا ہے یہ دھوکہ ہو جاتا ہے ایک صاحب آئے میرے پاس کہنے لگے جی میں نے حضور کو خواب میں دیکھا میں ماشاء اللہ بڑی مبارک کہنے لگے جی لیکن نہیں میں ڈر بہت رہا ہوں میرے میری طبیعت پر بڑا اثر میں نے کیا ہو گیا کہنے لگے جی میں نے دیکھا ہے کہ جناب ہیٹ پہنا ہوا حضور نے پینٹ پہنی ہوئی ہے کوٹ پہنا ہوا ہے ہاں اور معاف کیجیے داڑھی بھی نہیں ہے مجھے یوں نظر آئے اور کہنے والا کہہ رہا تھا کہ یہ محمد رسول اللہ ہے دیکھا کتنا دھوکہ دیا روح کہہ دیا اس نے کہ یہ نبی ہیں اور یہ مان گیا کہ ہاں نبی ہیں میں نے خواب میں روح کو دیکھا بھائی شیطانی دھوکا ہوا تجھے وہ نبی نہیں ہے دیکھا یہ اس طرح دھوکا اس نے کہہ دیا یہ ہے جی لوگوں کا بڑا ہجوم تھا دیکھ رہے تھے میں بھی چلا گیا دیکھنے کے لیے تو میں نے حضور کو دیکھا کاپ میں لیکن جب اگلی شکل دیکھی ہے تو میرا دل کانپتا ہے کہ میں اس کا تذکرہ کروں کسی کی شاید مجھے مار نہ ڈالے تو یہ دھوکا دیتا ہے شیطان بھائی وہ نبی نہیں تھے تجھے دھوکہ دے دیا اس نے تو یوں ہی آگے چکر بعد اسی طرح بڑے ڈرانے والے ہوں یہ کبھی وہ آپ کو لیٹر ملتے رہتے ہیں جی خواب میں فلاں مائی صاحب نے فلاں کو دیکھا اور فلاں ملے ان کے کہا جی یہ اگر تم نے یہ لکھ کر اس کے ساتھ نہ تقسیم کی ہے تو تمہارا گھر تباہ ہو جائے گا تمہیں موت آ جائے گی یہ اس قسم کی دھمکی ہیں یہ بھی اس قسم کے وقت سے چلتے ہیں شریعت کے اندر ان کی کوئی حجت اور اہمیت نہیں ذرا نوجوان ڈرتے رہتے ہیں وہ ہو جی یہ دیکھو یہ خواب چھپا ہوا آ گیا وہ بیچارہ ضعیف القیدہ جلدی سے سو فوٹو سیڈ کرا کر اور چھاپ دیتا ہے سو تک اور پہنچی ان سو میں سے اگر دس بھی کمزور عقیدے والے نکلے تو ان دسوں نے اور سو چھپوا دی تو اور ہزار سے تقسیم ہو گیا بھائی یہ کوئی وہی نہیں ہے جو اس مائی صاحبہ کو آئی اور ہمارے لیے اجت ہو گیا قتل نہیں اس سے ڈرنے میں نہیں ضرورت ہاں بعض خواب روح جائے ساتھ ہے روح کا تعلق عالمی ارواح سے عالمی مثال سے اللہ جوڑ دیں اس طرف سے القاع ہو جائے یہ حضور نے فرمایا میری امت میں رو آئے ساتھ کا سچے خواب چلتے ہیں یہ ایک شکل ہے اس کے اندر بھی بڑا محتاط ہونا پڑتا ہے اس صاحب کو کہ کہیں اپنے خیالات کی یا شیطان کے وسوسوں کی امید شامل نہ کر جائے بیان کرتے ہوئے صبح وہ منظر یاد نہ رہا کچھ اپنی طرح سے پکچر اور لگا دے وہ چکر ہوتا ہے لیکن روز آئے صادقہ کا کی ایک حقیقت ہے اب یہاں ایک بادشاہ جو ہے درمیان میں بھی آپ نے دیکھا کہ جیل خانے میں قیدیوں نے خواب دیکھا قیدی کو مسلمان تو نہیں تھے مشرق تھے فاسق کو فاجر تھے خواب دیکھا خواب یہ نہیں ہے کہ صرف مسلمان کا ہی سچا ہوتا ہے خواب غیر مسلم کا بھی سچا ہو جاتا اب وہ قیدیوں کا خواب بھی صحیح نکلا جو دیکھا تھا تبیر آئی دوسری لیکن بات نکلی اس کی اب بادشاہ خواب دیکھ ہے وہ بھی کوئی مسلمان نہیں ہے بادشاہ نے خواب کیا دیکھا وقال المالک مالک نے دکھایا دکھانے والے نے خواب دکھایا نظام انہیں کے آدمی ہے وقال الملک بادشاہ نے کہا انی ارا ان بقرات میں نے خواب میں سات گائے دیکھی ہیں کمزور چنی سیمان ان بڑی موٹی تھا اور کیا ریا کولو ہننا ان کو کھا جاتی ہیں ان موٹی گاؤں کو کھاتی ہیں سب اجاف ان سات کمزور دبلی پتلی گائے بات یہ ہونی چاہیے موٹی پتلی کو کھاتی تو کوئی تعجب نہیں تھا تعجب اس پر ہو رہا ہے کہ جو پہلے دبلی پتلی کمزور ہے وہ موتی کو کھا جائے اور کھانے والے بھی کوئی ماچر کوئی درندہ نہیں ہے گائے ہے اور گائے مصر کے مذہب کے اندر بھی بڑی مقدس سمجھا جاتا تھا جانور وہ بھی اس کی پوجا کرتے تھے اس کو جاتے ہندوستان والے کرتے ہندو تو فرمائی یہ بڑی حیرت کی بات ہے خود ہی گو ماتا خود ہی جو ہے ایک کو دوسرے کو کھا جائے پھاڑ جائے اور پھر ساتھ میں نے یہ دیکھا وہ سب تین خود رن سات سبز والیے ہیں وہ اوکھا یا اور دوسری سات خشک بس یہ دیکھا جتنا دیکھا وہ نے اتنے نقل کیا یا یو مالا کبینہ کے سردار ہو اور میری جو ہے مذہبی رہنما ہو مجھے یہ بتاؤ اب تو نہیں مجھے فتوا دو مجھے جواب دو مجھے بتاؤ فی رو جا جا میری خواب کے بارے میں ان کو تم لے رو یا اگر تم خواب کی تعبیر دے سکتے تو مجھے بتاؤ اللہ اللہ کہاں نجومی سارے پڑوت پنڈت پیر کٹھے تھے ان کی سمجھ میں خواب نہ آیا بتونی بڑے تھے بجائے اس کے کہ اپنی کمزوری کو اپنی لازمی کو تسلیم کرتے کہ بادشاہ ہم نہیں جانتے ہمارے علم میں نہیں کہنے لگے نئے نئے بادشاہ یوں آپ آگے پالو ادغاس و حلام یہ جو ہے نا بچھڑے ہوئے خیالات کا مجموعہ ہے پریشان خوابوں کا جو ہے مجموعہ ہے اور اس کی کچھ حقیقت نہیں بس یوں جھوٹے خواب ہیں پریشان ہیں بکھرے ہوئے ہیں ادھر ادھر کی ملی جلی باتیں ہیں کوئی اور کچھ نہیں ہے بڑا موٹی کا ہے تو پتنی کون کھا سکتی ہے یہ سبز بازی ہے اور خشک بازی ہے کوئی جوڑ نظر نہیں آتا بہرحال بات یہ ہے وما بتابیل الاحلام بعالمین ہم ایسے پریشان خوابوں کی تعبیر کو ہم نہیں جانتے بس ہم نے ہماری سمجھ میں نہیں آئی بادشاہ بڑا پریشان کے میں سمجھا وہ ساتھی جو تھا وہ شاہی محل میں جب سینٹ میں جو بات آ گئی کبینہ میں بات آ گئی بادشاہ نے بتری عام کی ان کے سامنے اب تو ساتھی نے بھی سنی اب اللہ کہتے ہیں اب دیکھو ہماری وقال الذي نجا نجام ہوا وہ ان دونوں میں سے جس نے نجات پائی تھی جو بری ہوا تھا مد کرا اس کو یاد آیا بادہ امت ایک لمبے عرصے کے بعد امت کے میں نے بکوت زمانہ بھی ہوتا ہے اب نو سال کے بعد جا کر سے اسے یاد آیا کہنے اوہ اب ضرور پیش آئی نا خواب کی تعبیر دینے کی اب یاد آیا کہ کیوں مجھے بھی تو جیل خانے میں ایک نے وہ خواب کی تعبیر بتائی تھی اس اللہ کے بندے نے میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں بادشاہ کے آگے تیرا ذکر کروں گا وہ میں ذکر کرنا ہی بھول گیا آج خواب کے تذکرے سے اسے یاد آ گیا اس نے جٹ بادشاہ سے کہا صاحب یہ نجومی نہیں بتاتے یہ کائن نہیں بتاتے ان پنڈتوں کو نہیں بتا آنا ان حکم میں آپ کو بتاتا ہوں بتا بھی تعلیم مجھے آتی ہوتی تو کوئی نہیں لیکن آپ مجھے اجازت دیں جانے کی جیل خانے میں مجھے پرمر دیں میں جاؤں وہاں پر اجازت نامہ فار سلور مجھے بھیج دو میں وہاں جانا چاہتا ہوں میں لاتا ہوں بندوبست ہوں بات کو اندھا کیا چاہے دعا سے وہ پریشان تھا وہ اپنی پریشانی کا علاج چاہتا تھا اس نے کہا جاؤ جہاں جانا چاہتے جاؤ اب جناب یہ شاہی مال سے چڑھ کر کو لکھپت جیل میں پہنچتا ہے سمجھانے کے لیے وہ جیل خانہ جہاں بھی دور تک پہنچا وہاں پر اجازت لیے سبرن جیل سے کہ میں نے قیدی سے ایک سے ملنا ہے جی جائیے وہاں پہنچا حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی اور جاتے ہی دیکھے انداز کیا پھر اس یوسف یوس صدیق او میرے پیارے صدیق میرے دوست میرے ساتھی ہاں، صدیق اے مجسمہ صدق و صفا اے سچے صدیق بوانے سچ کے بھی صدیق بوانے دوست کے بھی اے میرے دوست آپ کی نا ہمیں بتا اور یار حضرت یوسف علیہ السلام نے نہ اسے جتایا تو بغیر بے حیات تو آج آ گیا نو سال کے بعد ہاں، اب ضرورت پڑی آ گیا نہیں آپ کی شان نبوت کے انبیاء کے اخلاق سے ہی بعید ہوتی ہے کہ تانا دیں کسی ہاں جی جاتے کیا نہ جی میں آیا ہوں بادشاہ نے خواب دیکھی ہے بڑا پریشان ہے آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتا دیں خواب یہ دیکھی ہے اس نے کہ سب بقرات انسیمان سات موٹی گائے ہیں یا کو لوہن سب ایجاب وہ سات دبلی پتلی گایوں کو کھا جاتی ہیں وہ سب تم بولات ان خود سات سبز بالی ہیں وہ اوکھر یا سات دوسری ساتھ کشک ہیں یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا چکر ہے گائے کہاں بالیاں کہاں موٹی گائے کو پتلی کھا جائے سبز بالیوں کو خشک بالیاں کھا جائیں گے یہ کیا جوڑ ہے سمجھ نہیں آ رہی مجھے اس کی تعبیر بتا دیں ارجو و میں جا کر لوگوں کو بتاؤں گا لال وہ بھی جانیں کہ خواب یہ بکھرے ہوئے خیالات نہیں ہیں اس کی تعبیر ہوتی ہے اس کی کچھ حقیقت بھی ہے میں جا کر لوگوں کو اطلاع دوں انہیں علم ہو اللہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ اب یہاں پر تبلیغ کر چکے تھے پہلے جو کرنی تھی اب یوسف علیہ السلام نہ اسے کچھ جتایا نہ اسے کچھ فوراً تعبیر بتا دی ہونا پر فرمایا سن تم نے دیکھا نا سات موٹی گائے تم تزرا ہونا کھیتی کرو گے زراعت کرو گے سب آسینا سات سال با متواتر مسلسل لگاتار سات سال تم خوب کھیتی کرو گے بڑی فصلیں ہوں گی بڑی گندم بڑے چنے بڑے چاول بڑے جو بڑے گن بڑی ہوگی سات سال متواتر فصلیں ہوں گی تمہاری فما حسب تم جو کچھ تم کاٹو نا تو کاٹے ہی ان سب کو گانا شروع نہ کر دینا کہ دانے نکال کر بورے بھرنے شروع کر دو گودام میں لے جاننا نا فاضا روح ہو کہ سم بولی ہی اللہ کا نبی صرف خواب ہی نہیں بتا رہا خواب کی تعبیر ہی نہیں بتا رہا بلکہ علاج بھی بتا رہا ہے کہ سات سال خوشحالی کے ہوں گے وہ فصلیں آئیں تو ساری فصلوں کو گا کر دانے بوروں میں نہ بھرنے کی کوشش کرنا ان کو ان کی بالیوں میں ہی چھوڑ دینا فضرو کی سم بولے ہی اللہ مگر تھوڑے سے مما تاغ جو تم نے کھانے ہوں جتنی ضرورت ہے معیشت میں زراعت میں سلانہ خرچہ ہے اتنے ڈھیر لے کر ان کے تو دانے نکال لو باقی سب کو جو ہے نا اسی سنبل کے اندر انہیں جو ہے بالیوں کے اندر گوداموں میں رکھ دینا بس اچھا جی پھر باد ان شدار پھر اس کے بعد سات سال بڑے سخت آئیں گے بڑی شدت کے تحت سالیوں کے آئیں گے فصلیں نہیں ہوں گی بارشیں نہیں ہوں گی پانی کی قلت ہوگی تو وہ جو تم نے خوشحالی کے دنوں میں جو جمع کیا ہوا ہوگا نا یہ خوش کے تاخ ان کو کھائیں گے یا کولو ہن یا ماں قدم تم لہنا جو تم نے آگے جمع کیا ہوا ہوگا نا اس کو یہ کھائیں گے آپ سمجھ میں یہی بات ہاں جی کہہ رہے تھے یہ یوں ہی بکھرے ہوئے خیالات ہیں جب صاحب تعبیر کے پاس پہنچی اللہ نے کیا علم دیا تھا فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے سات موٹی گایوں کو سات پتلی کھائیں گی سات خوشحالی کے سالوں کو سات طے سالی کے جو تنگی کے سال ہوں گے وہ دبلی پتلی گاؤں سے ہے اور موٹے جو ہے خوشحالی کے سال موٹی گائے ہیں یہ خشک سال سات خوشحالی کے سالوں کو کھائیں گے تو گویا سات پتلی گاؤں نے سات موٹی گاؤں کو کھا لیا اور بتا دیا کہ اگر تم نے دانے بنا لیے نا تو وہ تو کیڑا لگ جائے گا ضائع ہو جائے گا لہذا فصل کو اس دور کے اندر تو اتنی ادویا بھی نہ ہو یا کچھ اس کو محفوظ رکھنے کا طریقہ یہی ہے کہ اس کو جناب آپ ان کی بالیوں میں رہنے دینا بالیوں سے نہ نکالنا وہ بس پھر مزے سے رہنا گلاب بھرے رہیں ہر سال جتنی ضرورت ہو اتنے کے دانے نکالو ان کو گاؤ اور وہ تقسیم کرو اور لیتے چلے اللہ کا مگر تھوڑے سے مما تو سنون جو تم بچا کر رکھو بیج کے لیے اور ان میں بھی دیکھنا تھوڑے سے بیج کے لیے رکھ چھوڑنا حسن بچانا جو تم بچا سکو بچاؤ اس قلعے کو بھی کہتی ہیں اس لیے کہ وہ بھی شہر والوں کو دشمن سے بچاتا ہے وہ مگر وہ جو تم روکے رکھو محفوظ رکھو تو اسے نور سننا یاتی من بعد نکا اللہ خوشان نبوت علوم نبوت کا انداز ہو خواب تو اتنی تھی نبی نے پندرہ سال کا بھی ایک منظر پیش کر دیا سات سال خوشحالی کے اس کے بعد قید پڑے گا وہ قید کے سات سال ان سات سالوں کو کھائیں گے پھر سننا یاد یہ نہیں اب آسا نے دیکھا تھا یہ بتا سننا یاتی ممباد عام اس کے بعد پھر جو اگلا پندرہ سال آئے گا نا فی یوگا سننا ویس سے ویس کہہ رہے بارش کو اس میں لوگوں کے لیے خوب بارشیں ہوں گی خوب برسات ہوگی خوب می برسے گا اور می برسنے کا مطلب کیا ہے جب بارش ہوتی ہے نا آسمان سے تو روسی نازل ہوتی ہے اس سے غلے اگتی ہیں فصلیں اگتی ہیں تو خوب سر سبزی ہوگی اور اتنے پھل آئیں گے وفی یا سرون وہ سال تو رس نچوڑنے والا ہوگا اس میں خوب نچوڑ نچوڑو تیل نکلیں گے ہاں تلوں سے تیل زیتون کا تیل پھلوں کے رس اور جوس ہاں وہ سارے پھلوں کے روح رس سے تم چھوڑو گے بادشاہ کے بعد اور آ کر بادشاہ کو بتایا اس پر انشاءاللہ کل کیا یاد میں آگے تذکرہ تو آپ کو للہ پارہ نمبر بارہ سورہ یوسف آیت نمبر پچاس اللهم لك الحمد كله كله كله كله كله كله كله ولك ولك ولك الشكر الملك الخلق بيدك الخير الخير نسألك من من ونعوذ بك الشر اللهم إنا نسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وزهاب همومنا وهمومنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك إنك أنت أنت العليم الحكيم رب زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني لي من رحمة يا عليم علمني يا خبير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 یوسف علیہ السلام نے فرمایا واپس لوٹ جا الا ربی کا اپنے آقا کے پاس پس بس اس سے پوچھ ماں بالسبت ان عورتوں کے معاملے کی حقیقت کیا ہے پپانا ہن جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے ان نوبی بے شک میرا رب بھی کئی ہند علیم ان کے قریب سے خوب واقف ہے پالا بادشاہ نے کہا ماں خطب کنہ اے عورتوں تمہارا قصہ کیا ہے از روت جب تم نے سکھلایا یوسفا یوسف کو انتی اس کے نفر سے کلنا ان سب عورتوں نے کہا ہاں اللہ اللہ کی قسم ما علمنا علیہ